اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت ہی بڑے کام کرتے ہیں